سمندرا دی چاہے میں ندیوں کا چنیا ہے جانا ہے چند تک میں پیچھے ترنا ہے اپنے دل دیا گلا خواب پیار نہیں می دک معاف کر دے اُن تردا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ چل چلی میں سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح خواب پیار دیا نہیں می دک معاف کر دے تردہ کدی سنیا نہیں میں کر دب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں مر چلی ہوں تیرے دن ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you on Adam channel خواب پیار دیں کہنے نہیں می کر دچے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ آپ کا فیوریٹ مرتد سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam live channel خواب پیار دیا نہیں ایک وار معاف کر دے تردا کدی سنیا نہیں می کر دچے حوالے کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئے let's watch and learn together ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کم آن ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker life channel ان سمندرا دی چائے تو میں ندیاں دا کنڈا چنے آئے اُن ہے چند تک میں پیچھے ترنا ہے میں دل دیا گلا خواب پیار نہیں می دک معاف کر دے اُن ترتا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ چل چلی میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسی دیئر چند تک میں سب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ چل چلی میں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر and and let's watch learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح تردا کدی سنیا نہیں می کر دچے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہاں تیرے دن ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتاتا جاتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتاتا جاتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کومنٹس کے اندر پہلا پنڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائیو چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائیو چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ اُن ہے چند تک میں پیچھے ترنا ہے میں اس دل دیا گلا خواب پیار دیا نہیں می دکار معاف کر دے اُن تردا کدی سنیا نہیں میں کر دب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں کہہ دا ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہہ ہس کے چل چلی میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر and and let's watch learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام سی یو دیئر میں سب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ چل چلی میں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کرے لرن ٹوگیدر شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر لائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے کے اوپر اوپر شیطانی آیتوں تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائیو چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام لائف اسٹریمس الائیو چینل کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائیو چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- چنیا ہے انا ہے چند تک میں پیچھے ترنا ہے میں اس دل دیا گلا خواب پیار کا بنیا نہیں میں کہہ دک معاف کر دے اُن تردا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں کہہ دا ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ چل چلی میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر لائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کومنٹس کے اندر پہلا پنڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئے let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام لائف اسٹریمس الائیو چینل کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائیو چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ چند تک میں پچھے ترنا ہے اپنے دل دیا گلا خواب پیار معاف کر دے اُن تردا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہاں تیر دن وہ کہ چل چلی میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر and and let's watch learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسی دیئر تردا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں چل چلی میں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائیو سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں لرن ٹوگیدر شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح تردا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہاں تیرے دن ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا جاتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کومنٹس کے اندر پہلا پنڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam live channel اپنے دل دیا گلا خواب پیار دیا نہیں می کہ کدی سنیا نہیں می کر سب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ آپ کا فیوریٹ مرتد سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker channel خواب پیار دیا نہیں ایک وار معاف کر دے تردہ کدی سنیا نہیں می کر دچے حوالے ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر لائیو سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائیو چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ اُن ہے چند تک میں پیچھے ترنا ہے میں اس دل دیا گلا خواب پیار دیا نہیں می دکار معاف کر دے اُن تردا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں کہہ دا ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ ہس کے چل چلی میں سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کرے شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام سی یو دیئر تردی کدی سنیا نہیں می کر دچے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ چل چلی میں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح خواب پیار دیا نہیں می دک معاف کر دے تردہ کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہاں تیرے دن ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel خواب پیار دینی میں دیتا سب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے کے اوپر اوپر شیطانی آیتوں تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ آپ کا فیوریٹ مرتد سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam live channel خواب پیار بنیا نہیں ایک دک معاف کر دے تڑلا کدے سنیا نہیں میں کر دچے حوالے کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئے let's watch and learn together ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کم آن ادھر آئے لنک کو کلک کرے ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker life channel ان سمندرہ دی چاہے تو میں ندیاں دا کنڈا چونے آئیں اُن ہے چند تک میں پیچھے ترنا ہے میں دل دیا گلا خواب پیار نہیں می دک معاف کر دے اُن ترتا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ چل چلی میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسی دیئر چن تک میں نہیں می کر دب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہنا ہس کے چل چلی میں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر and and let's watch learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح تردی کدی سنیا نہیں می کر دچے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کومنٹس کے اندر پہلا پنڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you on Adam live channel خواب پیار دیں بنیا نہیں معاف کر سب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ آپ کا فیوریٹ مرتد سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam live channel اپنے دل دیا گلا خواب پیار دا بنیا نہیں ایک وار معاف کر دے تردا کدی سنیا نہیں می کر دچے حوالے کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئے let's watch and learn together شیطانی آیات اور اور سلمان رشتی اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam channel چند تک میں اپنے دل دیا گلا خواب پیار دا بنیا نہیں میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کومنٹس کے اندر پہلا پنڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کم آن ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker life channel ان سمندرہ دی چاہے تو میں ندیاں دا کنڈا چنے آئیں اُن ہے چند تک میں پیچھے ترنا ہے میں اس دل دیا گلا خواب پیار کا بنیا نہیں میں معاف کر دے اُن تردا کدی سنیا نہیں میں کر دب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں کہہ دا ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہہ ہس کے چل چلی میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر and and let's watch learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام سی یو دیئر میں سب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں چل چلی میں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کرے لرن ٹوگیدر شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح سب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you on Adam live channel اپنے دل دیا گلا خواب پیار دینی میں دیتا سب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے کے اوپر اوپر شیطانی آیتوں تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ آپ کا فیوریٹ مرتد سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you on Adam channel خواب پیار دیا نہیں ایک وار معاف کر دے تردا کدی سنیا نہیں می کر دچے حوالے کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together ਉਹਨੂੰ ਤੜਦਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئیں اینڈ لیٹس واچ چاہتا ہے چند تک میں اپنے دل دیا گلا خواب پیار دیا میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کم آن ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker life channel ان سمندرہ دی چاہیں تو میں ندیاں دا کنڈا چونے آئیں چند تک میں پچھے ترنا ہے اپنے دل دیا گلا خواب پیار معاف کر دے اُن تردا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ چل چلی میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح خواب پیار دیا نہیں می دک معاف کر دے تردہ کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر ال چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کومنٹس کے اندر پہلا پنڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئے let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کم آن ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker life channel ان سمندرہ دی چاہیں تو میں ندیاں دا کنڈا چونے آئیں چند تک میں پورنا ہے اپنے دل دیا گلا خواب پیار معاف کر دے اُن تردا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہوں تیر دن وہ کہ چل چلی میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر and and let's watch learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسی دیئر چند تک میں سب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ چل چلی میں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں لرن ٹوگیدر شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر لائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ پر اس نے ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور اور سلمان رشتی اس کے ساتھ ہی آپ آپ کا فیوریٹ مرتد سے چاہے جانا ہے چند تک میں اپنے دل دیا گلا خواب پیار نہیں ਮੈਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਹਾਏ ਮਰ ਚੱਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر لائیو سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کم آن ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker life channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਡਾ ਚੁਣਿਆ اُن ہے چند تک میں پیچھے ترنا ہے میں اس دل دیا گلا خواب پیار دیا نہیں می دکار معاف کر دے اُن تردا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں کہہ دا ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ ہس کے چل چلی میں سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کومنٹس کے اندر پہلا پنڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح سی یو دیئر دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہوں تیر دن وہ چل چلی میں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کرے لرن ٹوگیدر شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر لائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح See you there on Adam Seeker Alive channel. ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے کے اوپر اوپر شیطانی آیتوں تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کرے ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ آپ کا فیوریٹ مرتد سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam live channel خواب پیار دیا نہیں ایک وار معاف کر دے تردا کدی سنیا نہیں می کر دچے حوالے کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئے let's watch and learn together ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائیو چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ اُن ہے چند تک میں پیچھے ترنا ہے میں دل دیا گلا خواب پیار نہیں می دک معاف کر دے اُن ترتا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ چل چلی میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسی دیئر چن تک میں نہیں می کر دب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہنا ہس کے چل چلی میں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر and and let's watch learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر لائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئے let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کومنٹس کے اندر پہلا پنڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائیو چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ اُن ہے چند تک میں پیچھے ترنا ہے میں اس دل دیا گلا خواب پیار دیا نہیں می دکار معاف کر دے اُن تردا کدے سنیا نہیں میں کر دب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں کہہ دا ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہہ ہس کے چل چلی میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر and and let's watch learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام سی یو دیئر میں سب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں چل چلی میں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کرے لرن ٹوگیدر شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر لائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے کے اوپر اوپر شیطانی آیتوں تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام لائف اسٹریمس الائیو چینل کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائیو چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ اُن ہے چند تک میں پیچھے ترنا ہے میں دل دیا گلا خواب پیاریا نہیں میں معاف کر دے اُن تردا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ چل چلی میں سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کرے لرن ٹوگیدر شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسی دیئر چن تک میں سب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ چل چلی میں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر لائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کومنٹس کے اندر پہلا پنڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئے let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام لائف اسٹریمس الائیو چینل کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائیو چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ چند تک میں پچھے ترنا ہے اپنے دل دیا گلا خواب پیار معاف کر دے اُن تردا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ چل چلی میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam Seeker Alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر and and let's watch learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح سی یو دیئر چند تک میں سب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ چل چلی میں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں لرن ٹوگیدر شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر لائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ آپ کا فیوریٹ مرتد سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam seeker channel خواب پیار دیا نہیں ایک وار معاف کر دے تردا کدی سنیا نہیں می کر دچے حوالے پر اس نے ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور اور سلمان رشتی اس کے ساتھ ہی آپ آپ کا فیوریٹ مرتد سے چاہے جانا ہے چند تک میں اپنے دل دیا گلا خواب پیار دیں ਮੈਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਹਾਏ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ میں سب کچھ نہیں میں پوجا جی بہت بہت دھنیہ آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر لائیو سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کم آن ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam seeker life channel उन्होंने समुद्रा की चाय तो मैं नदिया का कंडा चुने आए اُن ہے چند تک میں پیچھے ترنا ہے میں اس دل دیا گلا خواب پیار دیا نہیں می دکار معاف کر دے اُن تردا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں کہہ دا ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ ہس کے چل چلی میں سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کومنٹس کے اندر پہلا پنڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح سی یو دیئر سب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہوں تیر دن وہ چل چلی میں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کرے لرن ٹوگیدر شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر لائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے کے اوپر اوپر شیطانی آیتوں تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئے let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائیو چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ اُن ہے چند تک میں پیچھے ترنا ہے میں دل دیا گلا خواب پیار نہیں می دک معاف کر دے اُن ترتا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ ادر حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ چل چلی میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کرے شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسی دیئر چاہ ندی کا نہیں می کر دب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ چل چلی میں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر and and let's watch learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح تردی کدی سنیا نہیں می کر دچے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you on Adam live channel خواب پیار دیں بنیا نہیں معاف کر سب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ آپ کا فیوریٹ مرتد سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you on Adam live channel اپنے دل دیا گلا خواب پیار دا بنیا نہیں ایک دک معاف کر دے تردا کدی سنیا نہیں می کر دچے حوالے ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئے let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کومنٹس کے اندر پہلا پنڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائیو چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ اُن ہے چند تک میں پیچھے ترنا ہے میں اس دل دیا گلا خواب پیار دیا نہیں می دکار معاف کر دے اُن تردا کدے سنیا نہیں میں کر دب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں کہہ دا ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہہ ہس کے چل چلی میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر and and let's watch learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام سی یو دیئر میں سب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں چل چلی میں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کرے لرن ٹوگیدر شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح تردا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ حوالے اور اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you on Adam live channel اپنے دل دیا گلا خواب پیار دیا نہیں ایک وار معاف کر دے تردہ کدی سنیا نہیں می کر سب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے کے اوپر اوپر شیطانی آیتوں تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئے اینڈ لیٹس واچ میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام لائف اسٹریمس الائیو چینل کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کم آن ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam seeker life channel ان سمندرہ دی چاہے تو میں ندیاں دا کنڈا چونے آئیں چند تک میں پچھے ترنا ہے اپنے دل دیا گلا خواب پیار معاف کر دے اُن تردا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ چل چلی میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح خواب پیار دیا نہیں می دک معاف کر دے تردہ کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا جاتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کومنٹس کے اندر پہلا پنڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you on Adam channel خواب پیار دیں کہ نہیں می کر سب کچھ پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ آپ کا فیوریٹ مرتد سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam live channel خواب پیار دینی میں سب کچھ ادے حوالے کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئے let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام لائف اسٹریمس الائیو چینل کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائیو چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ چند تک میں پورنا ہے اپنے دل دیا گلا خواب پیار معاف کر دے اُن تردا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہاں تیر دن وہ کہ چل چلی میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر and and let's watch learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسی دیئر چند تک میں سب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ چل چلی میں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں لائف چینل کے اوپر آئے لرن ٹوگیدر شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح تردا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہاں تیرے دن ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا جاتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کومنٹس کے اندر پہلا پنڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam live channel اپنے دل دیا اونے خواب پیار بنیا نہیں می وار معاف کر دے تڑلا کدے سنیا نہیں میں کر سب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کومنٹس کے اندر پہلا پنڈ کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئیں لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر آئیں and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر آئیں اینڈ لیٹس واچ اینڈ لرن ٹوگیدر شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کم آن ادھر آئے لنک کو کلک کرے ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam seeker life channel ان سمندرہ دی چاہے تو میں ندیاں دا کنڈا چونے آئیں اُن ہے چند تک میں پیچھے ترنا ہے میں دل دیا گلا خواب پیار نہیں می دک معاف کر دے اُن تردا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں مر چلی ہاں تیرے دن وہ کہ چل چلی میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح خواب پیار دیا نہیں می دک معاف کر دے تردہ کدی سنیا نہیں میں کر دب کچھ ادے حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں می کہ ہائے میں مر چلی ہاں تیرے دن ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پنڈ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کرے ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر چینل کے کے اوپر اوپر سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر آئے let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح See you there on Adam Seeker Alive channel. ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور اسٹرائک آ گئی تو لہذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کم آن ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam seeker life channel ان سمندرا دی چائے تو میں ندیاں دا کنڈا چنے آئے اُن ہے چند تک میں پیچھے ترنا ہے میں دل دیا گلا خواب پیار نہیں می دک معاف کر دے اُن تردا کدی سنیا نہیں می کر دب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہ چل چلی میں تو سنیا نہیں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسی دیئر چن تک میں سب کچھ حوالے پر اس نے دل تو دوست چنیا نہیں میں مر چلی ہوں تیرے دن وہ کہنا ہس کے چل چلی میں اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے سیکر چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائف چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کے اندر پہلا پینڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر چینل کے اوپر and and let's watch learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایرم سیکر لائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک ورسز کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا پنڈ کامنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیطانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسیح see you there on Adam Seeker live channel ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੁ- ਚੁਣਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਚੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੜਲਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ اور پوجا جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری شاعری اور وہ بھی آپ کا خود کا کلام واہ آج تک اتنی اچھی شاعری ہم نے نہیں سنی ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں اتنی اچھی شاعری بھیجنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایڈم سیکر الائیو چینل کے اوپر لائف سٹریم کر رہا ہوں سیٹینک کے اوپر شیطانی آیتوں کے اوپر تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ میرا اردو چینل تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے ایک بھی اور سٹرائک آ گئی تو لہٰذا میری تمام life streams Adam seeker alive channel کے اوپر ہوتی ہے اس کا لنک لائیو چیٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کامنٹس کے اندر پہلا کومنٹ بھی اسی کا ہے پلیز ابھی تک آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کمون ادھر آئے لنک کو کلک کریں ایڈم سیکر لائف چینل کے اوپر آئے and let's watch and learn together شیتانی آیات اور سلمان رشتی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا فیوریٹ مرتد آپ سے اجازت چاہتا ہے سلام المسی see you there on Adam seeker live channel